الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے وہ فرما رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام خمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے شہادت وان محمد رسول اللہ ایک وہی الصلاح دو الزکاہ تین والحج چار رمضان پانچ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے الاسلام علیہ خمس کے بعد شہادتوں کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہ مبتدا محضوف کی خبر ہو جائے گی اور اس کو آپ مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہ اعلی خمس میں جو خمس ہے اس سے بدل ہو جائے گا شہادت اللہ الہ الا اللہ ورنہ محمد رسول اللہ وہی قام صلاح و و میں رمضان اور منسوب بھی پڑھ سکتے ہیں عامی فعل مقدر کا مفول بنا کر شہادہ اور اس کے بعد جتنے اس کے معطوف آئے وہ سارے کے سارے مرفو منصوب مجرور تینوں طرح پڑھے جا سکتے ہیں اس کے بعد ایک بات یہاں یہ بھی قابل لحاظ ہے کہ اس روایت کے اندر حج کا ذکر پہلے ہے اور سوم رمضان کا ذکر بعد میں ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس روایت صحیحہ کے پیش نظر اپنی کتاب میں ابواب الحج کو پہلے ذکر کیا ہے اور ابواب السیام کو اس کے بعد وہ اسی روایت کے پیش نظر امام بخاری نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے اس کے بعد پھر یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وانا محمد رسول اللہ کے اندر پانچ چیزوں کا ذکر کیا گیا حالانکہ اسلام کے اندر اور بھی بہت سے احکام ہیں جو ضروری ہیں اور لازم ہیں تو پھر پانچ کے ذکر پر اکتفا کیسے صحیح ہوگا اس کا ایک جواب تو یہ دیا جاتا ہے کہ چونکہ پانچ زیادہ مشہور ہیں تو شہرت کی بنا پر ان کے ذکر پر اکتفا کیا گیا ہے بقیہ جو دوسری چیزیں ہیں اور وہ لازم اور ضروری ہیں ان سے اعتراض مقصود نہیں ہے یہ پانچ زیادہ مشہور تھیں اس لیے ان کا ذکر کر دیا گیا اس کے علاوہ ایک توجہ اور کی جاتی ہے اور وہ توجہ یہ کی جاتی ہے کہ اصل میں آکام اسلام کی نوعیت یہ ہے کہ یا تو وہ قول سے متعلق ہوں گے یا قول سے متعلق نہیں ہوں گے اگر قول سے متعلق ہوں گے تو اس کی مثال میں شہادت اللہ اللہ الہ الا وانا محمد رسول اللہ کا ذکر کر دیا گیا اگر وہ قول سے متعلق نہیں ہے تو پھر دو احتمال ہیں یا وہ سلبی ہوں گے یا وجودی ہوں گے اگر سلبی ہوں گے تو اس کی مثال روزے کی آ گئی کہ اس کے اندر نفی ہوتی ہے اکل و شب اور جمع وغیرہ کی تو اگر وہ قولی ہیں تو اس کی مثال میں شہادتین کا ذکر آیا اور اگر وہ قولی نہیں ہے تو پھر دو احتمال تھے یا وہ ترکی اور سلبی ہوں گے یا وجودی ہوں گے سلبی اور ترکی کی مثال میں روزے کا ذکر کر دیا گیا اور اگر وہ سلبی نہیں ہے وجودی ہے تو پھر اس میں تین استعمال ہوتے ہیں کہ یا ان کی ادائیگی وہ بدن سے ہوتی ہے یا مال سے ہوتی ہے یا بدن اور مال دونوں سے ہوتی ہے اگر ان کی ادائیگی بدن سے ہوتی ہے تو اس کی مثال میں نماز کا ذکر آ گیا اگر اس کی ادائیگی مال سے ہوتی ہے تو اس کی مثال میں زکوٰۃ کا ذکر آ گیا اور اگر اس کی ادائیگی بدن اور مال دونوں سے ہوتی ہے تو اس کی مثال میں حج کا ذکر آ گیا ایک عنوان تو یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ یا وہ قولی ہوں گی یا غیر قولی اور ایک عنوان یہ بھی اختیار کیا ہے بعض حضرات نے کہ یہ ان کا تعلق قلب سے ہوگا یا قلب سے نہیں ہوگا قلب سے ہوگا تو وہ شہادت اللہ اللہ الہ الا وانا محمد رسول اللہ ہے کیونکہ اس کی تصدیق ضروری ہوتی ہے اور وہ تصدیق قلب سے ہوتی ہے اس کے بعد پھر وہی ہے کہ اگر ان کا تعلق قلب سے نہیں ہے تو پھر یا وہ وجودی ہوں گی یا سلبی ہوگی سلبی کی مثال روزہ ہے وجودی اگر ہوں گی تو وجودی ہونے کی صورت میں پھر یا بدن سے ان کی ادائیگی ہوگی وہ نماز ہے یا مال سے ادائیگی ہوگی وہ زکوٰۃ ہے یا دونوں سے ادائیگی ہوگی تو وہ حج ہے تو مثال کے طور پر ان پانچ کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ مقصد نہیں ہے کہ دوسرے اور احکام وہ ضروری نہیں ہیں اور وہ لازم نہیں اس کے بعد پھر آپ یہ سمجھیں کہ یہاں پانچ چیزیں ذکر کی گئی ہیں ان میں یہ امور اربع جو ہیں اقامت سلاد اقاع زکات اور حج اور سیام رمضان یہ مبنی ہیں اور شہادت اللہ الہ الا اللہ وعدہ محمد الرسول اللہ یہ مبنی علیہ ہے امور اربا وہ اقامت سلاد اطاع زکات سیام رمضان اور حج یہ مبنی ہے یہ کس پر مبنی ہے یہ شہادتین پر مبنی ہے اس لیے کہ شہادتین اگر نہ ہو تو نماز پڑھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا شہادتین اگر نہ ہو تو حج کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ ساری کی چاروں کی چاروں چیزیں گاہ شہادت پر موقوف ہیں اگر آدمی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا قائل ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے تو نماز بھی ٹھیک ہے زکوٰۃ بھی ٹھیک ہے روزہ بھی ٹھیک ہے حج بھی ٹھیک ہے اور اگر یہ شہادت نہ ہو تو پھر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے تو لہذا معلوم ہوا کہ یہ امور اربا مبنی اور شہادت مبنی علیہ اس کے بعد پھر یہاں سوال یہ پیدا ہوا کہ ان پانچوں کے اوپر اسلام کی کو مبنی قرار دیا گیا بنی علی خمسن تو ان پانچ کے اندر تو یہ تشریح کی گئی تھی کہ چار مبنی ہے اور شہادتین مبنی علیہ ہیں وہ ٹھیک تھا کہ شہادتین شہادت ان کا اعتبار نہیں ہوتا اس لیے وہ شہادتین پر موقوف ہیں لیکن بنی الاسلام علی خمس میں پھر اسلام کو ان پر مبنی قرار دے دیا گیا تو کہیے کہ پھر آپ کو کیا تکلیف ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز پر مبنی ہو اور ان دونوں پر کوئی تیسری چیز مبنی ہو جائے شہادتین پر مبنی ہے امور اربا اور ان کے مجموعے پر مبنی ہے اسلام اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے عمر اربا مبنی ہے اور شہادتین مبنی علیہ ہیں اور شہادتین کے بغیر ان امور اربا کا اعتبار نہیں ہوتا اور ان کے مجموعے پر اسلام مبنی بنی الاسلام خمس میں سراحت ہے کہ اسلام ان پر مبنی اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب مبنی اور مبنی علیہ میں مغارت ہوتی ہے آپ اسلام کو مبنی قرار دے رہے ہیں امور خمسہ کو مبنی علیہ قرار دے رہے ہیں حالانکہ اسلام کیا ہے امور خمسہ امور خمسہ کیا ہے اسلام تو مغارت تو نہیں ہے آپ نے اسلام کو مبنی قرار دیا ان امور خمسہ پر جس کی وضاحت آ گئی تو اشکال یہ ہے کہ مبنی اور مبنی علیہ میں مغارت ہوتی ہے جیسے ہم نے شہادتین کو مبنی علیہ قرار دیا تھا امور اربا کو مبنی اور ان میں مغارت تھی تو اب آپ نے اسلام کو مبنی قرار دیا ان امور خمسہ پر تو امور خمسہ اور اسلام میں تو مغارت نہیں ہے اسلام کیا ہے امور خمسہ امور خمسہ کیا ہے اسلام تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں مغارت جد اور کل کے اعتبار سے <clears throat> مغارت جز اور کل کے اعتبار سے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شہادتین کو لے لو تو وہ اسلام نہیں ہے اسلام تو مجموعہ کل کا ہے اگر ایک اقامت سلاد کو لے لو تو وہ اسلام نہیں ہے اگر ایک سیاح رمضان کرو لو تو وہ اسلام نہیں ہے تو جد اور کل کے اعتبار سے مغارت ہے ویسے تو جو اسلام ہے وہی امور خمسہ جو امور خمسہ ہے وہی اسلام ہے لیکن ان میں سے ایک کل ہو تو وہ اسلام نہیں ہے خالی ادا زکات ہو تو وہ اسلام نہیں ہے مجموعہ اسلام ہے اور ایک صرف شہادتین ہو تو وہ اسلام نہیں ہے مجموعہ اسلام تو اس لیے جد اور کل کے اعتبار سے مغارت ہو جائے گی اس کے بعد پھر آپ یہ سمجھیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بنی الاسلام والا خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ ورنہ محمد رسول اللہ الہ آخری میں تشبیح بیان کی ہے اور وہ اس طرح پر کہ جیسے ایک خیمہ ہوتا ہے اس خیمے کے اندر ایک عمود ہوتا ہے درمیان میں ستون ہوتا ہے اور چار اطراف کے اندر اس کے اطناط اور رسیاں ہوتی ہیں وہ عمود کھڑا کر دیا جاتا ہے خیمہ اس کے اوپر قائم ہو جاتا ہے پھر وہ چار اطناب جو ہیں وہ چاروں طرف کھونٹیوں سے باندھ دی جاتی ہیں ایک رسی ادھر کھونٹی زمین میں ہے اس سے باندھ دی گئی ایک رسی ادھر باندھ دی گئی ایک رسی ادھر باندھ دی گئی ایک رسی ادھر باندھ دی گئی خیمہ باقاعدہ مکمل اب اگر ایک رسی کھل جائے گی تو ادھر خلل آ جائے گا ادھر سے خیمہ ڈھیلا ہو جائے گا دوسری رسی اگر کھل گئی تو ادھر سے بھی خلل آ جائے گا اللہ خیال تیسری رسی اللہ عادل خیال چوتھی رسی یہ چاروں اگر کھل جائے لیکن امود کھڑا ہے تو خیمہ کھڑا ہے لیکن چاروں اطراف کے اندر گوا خلل آ گیا وہ خیمہ گوا رسیوں کے کھونٹیوں سے بندھا ہوا نہ ہونے کی وجہ سے سکڑ گیا مگر کھڑا ہے تو اسی طریقے سے آپ سمجھیے کہ شہادتین اگر موجود ہیں اور ارکان اربا کی ادائیگی ہو رہی ہے تو اسلام کا خیمہ بالکل مکمل ہے اور اگر نماز آپ نے چھوڑ دی تو ایک طرف سے وہ خیمہ ڈھیلا ہو جائے گا زکات آپ نے چھوڑ دی تو ادھر سے بھی ڈھیلا ہو جائے گا آپ نے روزے چھوڑ دیے تو ادھر سے بھی ڈھیلا ہو جائے گا آپ نے حج چھوڑ دیا تو ادھر سے بھی ڈھیلا ہو جائے گا لیکن خیمہ کھڑا ہے اس لیے کہ شہادتین موجود ہیں شہادتین کی مثال امود کی طرح کہ امود وہ ستون ہے جس کے اوپر خیمہ کھڑا ہوا ہے تو شہادتین پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے اگر وہ امود ہی گر جائے گا تو خیمہ گر جائے گا شہادتین ہی کی نفی ہو جائے گی تو اسلام کی نفی ہو جائے گی بات سمجھ میں آئی یا نہیں یہاں یہ تشبیح ہے اسلام کی عمارت کو خیمے کے ساتھ کہ خیمے میں جیسے ایک عمود ہوتا ہے چار جانب اطناب ہوتے ہیں خیمہ عمود پر کھڑا ہوتا ہے کسی ایک جانب سے کوئی رسی ڈھیلی ہو جائے کھل جائے تو خیمہ کھڑا رہتا ہے یہاں تک کہ چاروں رسیاں کھل جائیں تب بھی خیمہ کھڑا رہتا ہے تو اسی طریقے سے شہادتین کی موجودگی میں اگر چاروں ارکان کی ادائیگی ہوگی تو اسلام کی عمارت باقاعدہ صحیح طریقے پر کھڑی ہوگی اور اگر شہادتین تو موجود ہے لیکن ارکان اربا میں سے کسی ایک کی نفی ہوئی تو ادھر سے خلل آ جائے گا چاروں اگر رسیاں کھل گئی نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے تو وہ شہادتین موجود ہے تو وہ عمارت اب بھی کھڑی ہے ابھی وہ گری نہیں جیسے امود اگر کھڑا ہوا ہے تو خیمہ بھی کھڑا ہوا ہے لیکن امود گر جائے گا خیمہ ختم ہو جائے گا اسی طرح شہادتیں نہیں ہوں گی تو معاملہ اس تعمیر کا وہ بھی ختم ہو جائے گا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں مرجیا کی کتنی سخت تردید ہو رہی ہے مرجیا کہتے ہیں امال کی ضرورت نہیں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ خیمہ یہ عمارت جو ہے یہ تو شہادت پر کھڑی ہے اور جب اقامت سلاد ہوگی اطاع زکات ہوگا اور حج ہوگا اور سو رمضان ہوگا تو یہ عمارت صحیح اور درست ہوگی اور اگر ان میں سے کوئی نہیں ہوگا تو خلل آ جائے تو پھر آپ کا یہ کہ لتاب مفید نہیں ہے یہ کیسے صحیح ہے یہ بالکل غلط ہے اس کے بعد پھر آپ یہ سمجھیے کہ یہاں شہادتین کی حیثیت امود کی ہے ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور فرزدق شاعر کا کسی جنازے کے اندر اکٹھے ہونے کا اتفاق ہوا تو حضرت اسد بصری نے کہا ماں عادت تلمس صرف تلکل حال اس حالت میں پہنچنے کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے یعنی تم تمہارا انتقال ہوگا تو انتقال سے دنیا سے آپ منتقل ہو جائیں گے تو کیا تیاری لے کر جائیں گے تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو حضرت اسد نے کہا حاضل عمود فین الطناب یہ تو عمود ہے اطناب کہاں ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ خالی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت پر اکتفا کرنا صحیح نہیں ہے اقامت سلاد کا بھی اہتمام ضروری ہے اطاع زکوٰۃ کا اہتمام بھی ضروری ہے اور حج کا اور سیام رمضان کا اہتمام بھی ضروری ہے تو اس واقعے کو سنانے سے مقصد یہ ہے کہ وہ ارکان اربا مبنی ہے اور شہادت مبنی علیہ ہیں ان کے بغیر ان ارکان اربا کا اعتبار نہیں ہوتا بنی الاسلام الحم شہادت اللہ الہ الا اللہ ون محمد رسول اللہ و اقام صلاح و عطا ذکا والحج وسوم رمضان چلو آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين الصفى أما بعد فبسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث وراس المهددين في القديم والجديد أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البقاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه آمين قال باب أمور البيان وقول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله إلى قوله المتقون قد أفلح المؤمنون الآية وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجافي وقال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان باب أمور الإيمان ایک احتمال تو یہ ہے کہ یہ امور الایمان کی اضافت اضافت بیانیہ ہو اگر آپ اس کو اضافت بیانیہ قرار دیں گے تو مانا ہوں گے باب العمور ہیل ایمان باب العمور التی ہیل ایمان یہ اجازت بیانیہ کا مفہوم ہوگا اور ایک صورت یہ ہے کہ آپ اس کو اجازت بے معنی فی قرار دیں تو مانا ہوں گے باب العمور داخلتی فل ایمان اگر اجازت معنی فی ہوگی تو باب العبوری داخلہ فی ایمان کے معنی ہوں گے اور ایک اعتماد یہ ہے کہ اضافت معنی لام ہو اگر اضافت معنی لام ہے تو پھر معنی ہوں گے باب العموری لطی المکمل تو لمان بیانیہ کا مفہوم ہے ان امور کا بیان جو ایمان ہے اضافت بیمار فی کا مطلب ہے ان امور کا بیان جو ایمان میں داخل ہیں اور اضافت بیمار لام کے معنی ہوں گے ان امور کا بیان جو اسلام کی تکمیل کرتے ہیں المکمل ایمان اس کے بعد پھر آپ یہ سمجھیے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بابو امور ایمان کا جو ترجمہ قائم کیا ہے وہ اس لیے قائم کیا کہ عبداللہ ابن عمر کی روایت ابھی پہلے گزری تھی عبداللہ ابن عمر کی اس روایت میں امور خمسہ کا ذکر تھا شہادت اللہ اللہ الہ الا ورن محمد الرسول اللہ و اقام صلاح اطاؤ زکا و الحج و سو رمضان تو شبہ یہ ہوتا تھا کہ شاید اسلام میں یہ پانچ ہی چیزیں ہیں تو بابو امور ایمان کا عنوان لا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ نہیں پانچ نہیں اور بھی بہت سے امور پہلے روایت میں امور خمسہ کا ذکر تھا اس سے کسی کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ اسلام میں امور خمسہ معتبر ہے امور خمسہ ضروری ہے تو شبہ شبے کو دور کرنے کے لیے و امور کا ترجمہ قائم کیا اور یا آپ یہ کہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایمان کی ترکیب اور وساطت کے مسئلے کو بیان کرنے کے بعد اب ایمان کے مختصیات کی طرف اشارہ کیا کہ ایمان کا مقتدا بہت سے امور ہے ان امور کو بجا لانے پر ایمان کا معاملہ درست ہوگا اگر ان مختصیات کو انجام نہ دیا گیا تو ایمان ناقص اور نامکمل ہوگا تو یہ بھی اعتبار پہلے اعتبار تو تھا کہ امور خمسہ میں ان حساب کا شبہ گزر رہا تھا تو اس لیے بتایا کہ نہیں امور خمسہ نہیں اور بہت سے امور بھی ہیں جو اسلام میں معتبر ہیں دوسری بات یہ بتائی کہ یہاں اس باب سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہ ایمان کے مختضیات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مرجیا کا رد ہر جگہ ہو رہا ہے مرجیا کا اگر یہ امور ایمان ہے تو بھی ظاہر ہے کہ مرجیا کا رد ہوگا وہ تو بات کے قائل ہی نہیں وہ تو اطاعت اللہ توحید کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہاں ایمان کا کے حوالے سے بہت سے امور کو بیان کیا جا رہا ہے داخلہ فی ایمان مانیں گے تب بھی مرضیا کرد ہوگا مکملہ یہ ایمان مانیں گے تب بھی مرجیا کرد ہوگا اللہ کل حال مرضیا کی تردید کی طرف اس عنوان میں اشارہ ہو رہا ہے پہلے بات میں بھی مرجیا کی تردید ہو رہی تھی اور اس بات میں بھی مرجیا کی تردید ہو رہی ہے وہ چونکہ اعمال کی ضرورت کے قائل نہیں ہے پہلے بات میں بھی اعمال کا ذکر ہے یا بھی اعمال کا ذکر ہے اس کے بعد پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک تو سورہ بقرہ کی آیت لیس تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولیکن من آمن باللہ کو ذکر کیا جس میں اعمال کا ذکر موجود ہے اس کے بعد مومنون الذین فی خاشعون والذین اللغو والذین دینا دینا فائلون والذین هم لفروجهم حافظون الى آخری کا ذکر کیا پہلی آت کے اندر بھی اعمال کا ذکر ہے دوسری آت کے اندر بھی اعمال کا ذکر ہے لہذا اعمال کو بے مقصد قرار دینا اور اطاعت و لاتفید کا دعویٰ کرنا یہ غلط ہو جائے گا خد الذين هم في صلاتهم خاشعون میں جو مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں دو احتمال ہیں ایک تو یہ کہ ان کو صفات کاشفہ قرار دیا جائے ایک یہ کہ صفات مادہ قرار دیا جائے صفات کا شفا اگر قرار دیا جائے گا تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ صفات ایمان میں داخل ہیں کشف کر رہی ہیں ایمان کی حقیقت کا اور اگر صفات ماضحہ قرار دیا جائے تو وہ ایمان میں داخل تو قرار نہیں دی جائیں گی لیکن مکملات ایمان ان کو کہا جائے گا اللہ کل حال اگر آپ مومنون کی ان صفات کو کاشفہ کہتے ہیں تب بھی برجیہ کرد ہوگا اگر ان صفات کو آپ صفات مادہ قرار دیتے ہیں اور ایمان کے لیے مکمل کہتے ہیں تب بھی مرجیا کر دو ہر صورت میں مرجیا کی تردید امام بخاری کر رہے ہیں ہم پہلے بہت تفصیل سے آپ کو یہ بتا چکے ہیں کہ کا کرد نہیں کا کرد نہیں ہے اس لیے کہ احناف اور متکلمین میں اور محدثین اور ایم ثلاثہ میں اختلاف لفظی ہے حقیقی نہیں ہے وہ بھی اس بات کے دونوں فریق اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی آدمی مرتکب کبیرہ کا ہوتا ہے تو وہ مخلط فنار نہیں ہوتا تو جن حضرات نے اعمال کو ایمان کا جز قرار دیا ہے انہوں نے ان کو اجزائے تدینی قرار دیا ہے اور جن حضرات نے امال کے ایمان کے لیے جز ہونے کا انکار کیا ہے انہوں نے اجزائے ترکیبی ہونے کا انکار کیا ہے تو اختلاف ہی نہیں جب اختلاف ہی نہیں ہے تو پھر ان کا رد کرنے کا سوال بھی نہیں ہے رد وہی مرجیا کا ہے امام بخاری نے متحدہ کا بھی رد کیا ہے خوارج کا بھی رد کیا ہے کرامیہ کا بھی رد کیا ہے لیکن کم شدت اختیار کی ہے برجیا کے معاملے میں اور ان کا رد جگہ جگہ کیا ہے اس لیے کہ معتدلا اور خوارج کا جہاں تک معاملہ ہے تو وہ تو اعمال کے اس درجے میں قائل ہے کہ اگر کوئی آدمی تاریخ عمل ہوتا ہے تو وہ ایمان سے ہی خارج ہو جاتا اگر کوئی آدمی تاریخ عمل ہوتا ہے تو ان کے یہاں تو وہ ایمان ہی سے نکل جاتا ہے تو کہا وہ ایمان کی ضرورت کے اعمال کی ضرورت کے قائل ہیں وہ اعمال کی ضرورت کا انکار نہیں کرتے بلکہ انہوں نے تو اس میں غلو سے کام لیا ہے تو ان کا مفسدہ اتنا نہیں ہے جتنا مفسدہ مرجیا کا ہے کہ انہوں نے امال کی نفی کر دی گناہ کرتے رہو کوئی پرواہ نہیں نماز نہ پڑھو کوئی پرواہ نہیں زکات نہ دو کوئی پرواہ نہیں تو یہ فتنہ بہت سنگین فتنہ ہے تو اس لیے امام بخاری نے ان کے رد میں زیادہ ابواب قائم کیے ہیں اور متضرہ خوارج اور دوسرے فرقوں کے رد کے لیے اتنا اہتمام امام بخاری نے نہیں کیا ہے اس کے بعد یہاں ایک ذرا سا شبہ ہوتا ہے اور وہ شبہ یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری نے پہلی آیت کے بعد جو دوسری آیت قدف لال مومنون ذکر کی ہے ان کے درمیان فصل نہیں کیا پہلی ہے بقرہ کی ہے اور دوسری ہے سورہ مومنون کی ہے اور درمیان میں سترہ پائے تو پھر درمیان میں جب اتنا بڑا فصل ہے تو امام بخاری نے یہاں پر فصل کیوں نہیں بیان کیا کے وہ کم از کم لانا چاہیے تھا یہ وہ قول کہنا چاہیے تھا حافظ ابن حضرت نے یہ کہہ دیا واللہ عالم کیوں کہہ دیا کہ یہ قدف لال مومنون المتقون کی صفت ہے المتقون پہلی آیت کے آخر میں آیا اور پہلی آیت کے آخر میں جو المتقون آیا ہے اس کے بعد بغیر فصل کے قدف لال مومنون آ گیا تو یہ قدف لال مومنون المتقون کی صفت تو سترہ سپاہوں کے بعد صفت آ رہی یعنی موصوف اور صفت کے درمیان اتنا فاصلہ کہ ایک آج کا فاصلہ نہیں ایک تارے کا فاصلہ نہیں سترہ سپاہوں کا فاصلہ ہے تو اللہ عالم حافظ صاحب نے یہ بات کس خیال میں فرما دی جو بالکل صحیح نہیں ہے پھر سوال پیدا ہوا کہ یہ تو آپ کے سامنے ہے کہ امام بخاری میں دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رکھا تو آپ کہیں اس لیے نہیں رکھا کہ دنیا جانتی ہے کہ بھئی ایک آیت سورہ بقرہ کی ہے دوسری آیت سورہ مومنون کی ہے ان کے آپس میں اختلاط کا وسوسہ بھی پیدا نہیں ہو سکتا تو فصل ظاہر تھا اس لیے اس کو الفاظ میں اور تحریر میں پیش کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اس کے بعد پھر یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لسل برتول حکم قبل المشرق کی آیت کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایمان کے حوالے سے کیوں ذکر کیا وہاں تو ایمان کا لفظ نہیں ہے لہسل بر رہ بل ہے لہسل بر رہا تو قبل المش دوسرے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قدف لال مومنون کی آیت میں مومنین کا ذکر سراہتن ہے اس کو موخر کیوں کیا اس کو پہلے لانا چاہیے تھا دو سوال ہو گئے ایک سوال تو یہ ہوا کہ پہلی آئے جو سورہ بقرہ کی ہے امور ایمان کے حوالے سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیوں کیا ہے اس میں تو ایمان کا ذکر نہیں ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر اس کو ذکر کیا ہی تھا تو بعد میں ذکر کرنا چاہیے تھا بل کے لفظ میں تعویل کی جاتی ہے اور ایمان پر اس کو منطبق کیا جاتا ہے اور مومنون میں ایمان کا ذکر سبھی ہے تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اصل میں امام بخاری نے حضرت کیا نام ہے وہ ایک صحابی ہے نا بہت زیادہ زاہد ہیں دنیا سے بیزار ہیں روز ایک آدمی بولا ابو ذر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق سوال کیا تھا تو حضرت ابو ذر نے جب ایمان کے متعلق سوال کیا تو ان کے جواب میں آپ نے لت البرا کی آیت کو بیان کیا تھا رواج چونکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی شرط کے مطابق نہیں تھی اس لیے اس روایت کو تو ذکر نہیں کیا لیکن یہ کہ اس روایت میں امور ایمان سے متعلق نبی پاک نے جس آیت کا ذکر کیا تھا اس کو ذکر کر دیا ابو در نے سوال کیا تھا ایمان کے بارے میں اور ایمان کے بارے میں ان کے سوال کے جواب میں یہ آیت آپ نے پیش کی تھی اور جب یہ آیت آپ نے پیش کی تو لہذا امام بخاری نے بھی امول ایمان کے حوالے سے اس آیت کو بیان کیا اور مقدم کیا کیونکہ یہ آپ کے سوال کے جواب میں ابو ذر کے سوال کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمائی تھی اور فلال مومنون کے حوالے سے ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ آپ نے ایمان کے سوال کے جواب میں اس آیت کا ذکر کیا ہو وہ تو امام بخاری نے خود کیونکہ اس میں المومنون آیا ہے اور ان کی صفات کا ذکر کیا ہے اس لیے اس کو یہاں امام بخاری نے بیان کر دیا پہلی آیت کی اہمیت یہ ہے کہ خود نبی نے ایمان کے سوال کے جواب میں اس کا ذکر کیا اس کے علاوہ اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امور ایمان پر اس کو منتبق کیسے کیا جائے گا اس آیت کو امور ایمان کے اوپر کیسے منتبق کیا جائے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ بہت آسان ہے کیونکہ اس میں آگے آیا ہے المتقون اور المتقون کے معنی ہے المتقون عن الشرق المتقون عن القفر المتقون عن القبائر اور ظاہر ہے کہ شرق سے بچنا اور کفر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اور قبائل سے اپنی اجتناب کرنا یہی ایمان تو ہے یہی تو ایمان ایمان کیا کہتا ہے کہ کفر نہ کرو ایمان کیا کہتا ہے کہ شرک نہ کرو ایمان کیا کہتا ہے کہ گناہ نہ کرو تو المتقون نلکفر وہ شرک و کے معنی ہے لہذا وہ ایمان پر منتبق یہ ہو گیا اس آیت کو اس لیے ذکر کیا کہ ایمان کے سوال کے جواب میں خود پیغمبر نے اس کو ذکر کیا تھا روایت چونکہ بخاری کی شرط کے مطابق نہیں تھی اس لیے روایت کا تو امام بخاری نے تذکرہ نہیں کیا لیکن آپ نے جو ایمان کے سوال کے جواب میں آیت بیان کی تھی اس آیت کو بیان کر دیا پھر یہ سوال ہوا کہ اس آیت کا ایمان کے مفہوم سے تعلق کیسے جوڑا جائے گا تو ہم نے کہا المتقون سے جوڑا جائے گا المتقون کے معنی المتقون نیلقف و و والمعاصی کے ہیں اور یہی ایمان کا مفہوم اس کے بعد <clears throat> امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے المان و بدون و ستون و شوبتن و حیا شوبتن میں المان بدون و ستون بھی روایت میں آیا اور بدون و سب بھی آیا اور بعض حضرات نے بدون و ستون جو یہاں ہے اس کو ترجیح دی ہے اور بعض حضرات نے ان و سب ان کو ترجیح دی ہے جن حضرات نے ان و ستون کو ترجیح دی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عقل ہے بزون و سبون کے مقابلے میں بزون و ستون عقل ہے یا نہیں ہے ستون جو ہے وہ سبون سے عقل ہے تو بدون و ستون جو ہوا یہ عدد عقل پر مشتمل ہے اور بدون و سبون وہ عدد اکثر پر مشتمل ہے اور عدد عقل یقینی ہوتا ہے لہذا یہ یقینی ہے جن حضرات نے بدون و سبون کو ترجیح دی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ سکھا ہے بدون ستون کے مقابلے میں بدون و سبون میں اضافہ ہو گیا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اضافہ نقل کرنے والے سکھات ہیں اور سکھات کی زیادتی معتبر ہوتی ہے لہذا اس کا اعتبار کیا جائے اس کے بعد پھر آپ یہ سمجھیے کہ بدون و ستون میں جو بدا کا لفظ آیا ہے یہ بدا کا لفظ تین سے لے کر نو تک بولا جاتا ہے مشہور یہی ہے معروف یہی ہے بعض نے کہا ایک سے دس تک بولا جاتا ہے بعض نے کہا وہ دو سے تین سے دس تک بولا جاتا ہے لیکن مشہور یہ ہے کہ وہ تین سے لے کر نو تک بولا جاتا ہے اب اس کے بعد میں سوال یہ پیدا ہوگا کہ <clears throat> یہاں پر بزون و ستون کا عنوان جو اختیار کیا گیا ہے یا بدون و سبون کا جو عنوان اختیار کیا گیا ہے اس سے مراد کیا ہے تو ایک بات تو آپ یہ کہیں گے کہ بھئی اصل میں بات یہ ہے کہ عدد کی تین قسمیں ہیں ایک عدد زائد ہوتا ہے ایک عدد ناقص ہوتا ہے ایک عدد عدد مساوی ہوتا ہے بارہ جو ہے یہ عدد زائد ہے کیوں اس لیے کہ اس کے اجزاء کا مجموعہ وہ بارہ سے بڑھ جاتا ہے بارہ کا مصر چھ اور بارہ کا سلوس ہے چار اور بارہ کا ربو ہے تین اور بارہ کا سدس ہے دو اور بارہواں حصہ ہے ایک تو بارہ کا نس کیا ہوا چھ اور اس کا سلوس کیا ہوا یہ جی، چار چھ دس اور اس کا ربو کیا ہوا تین دس اور تین تیرہ اور اس کا سدس کیا ہوا دو تیرہ اور دو پندرہ اور بارہواں ایسا ایک تو پندرہ اور ایک سولہ تو اس کے اجزاء کا مجموعہ بارہ سے بڑھ کر سولہ ہو گیا لہذا یہ عدد عدد زائد ہے ایک عدد ہوتا ہے عدد ناقص کہ اس کے اجزاء کا مجموعہ اصل عدد سے کم ہوتا ہے جیسے چار کا ایک جد ہے نس اور وہ کیا ہے دو اور ایک ہے اس کا ربو وہ کیا ہے ایک تو دو ایک تین یہ دو چار کے یہی دو جز ہے ایک اس کا نصف ہے ایک اس کا روبو ہے نصف دو ہے روبو ایک ہے اور دو اور ایک مجموعہ تین ہے اصل عدد عدد سے کم لہذا یہ ناقص ایک عدد عدد مساوی ہوتا عدد مساوی وہ چھ اس کے اجزاء برابر ہوتے ہیں کل کے جیسے چھ کا ایک جز ہے نصف اور وہ تین ہے اور چھ کا ایک جز ہے سلوس اور وہ کیا ہے دو اور ایک چھٹا حصہ وہ ایک تو تین اور دو اور ایک چھ تین اور دو پانچ پانچ اور ایک چھ تو لہذا یہ عدد مساوی چھ ہوا اور یہ عدد مساوی جو ہوتا ہے اس کو جب آہات سے منتقل کر کے آشار کی طرف لے جایا جاتا ہے تو یہ چھ کا گوا ستین بن جاتا ہے اور یہ مبالغے کے لیے استعمال ہوتا یہ مبالغے کے لیے عدد مساوی ہے اس عدد مساوی کو جو کہ ہاتھ میں سے ہے جب آشار میں لے جائیں گے تو یہ ستین ہو جائے گا اور یہ مبالغے کے لیے استعمال ہو تو لہذا ستون سے اشارہ اس بات کی طرف ہوا کہ ایمان کے شعبے بہت کثرت کی طرف اور زیادتی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ عدد اختیار کیا گیا اس کے بعد میں سوال پیدا ہوا کہ بدون و سبون کی توجہ کیا ہوگی بدون و ستون کی توجہ تو ہو گئی کہ یہ ستون ستا کا سے لیا گیا ہے اور ستا عدد مساوی ہے اور اس کو فضیلت حاصل ہے دوسرے آداد پر جو کہ زائد اور ناقص ہوتے ہیں لہذا جب اس کو آشار میں منتقل کیا گیا تو اس کو تقسیم کے لیے اور مبالغے کے لیے استعمال کیا گیا اب سوال ہوا کہ یہ تو بزون و ستون کی توجہ ہو گئی اور بزون و سبون کی توجہ کیا ہوگی تو اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اصل میں عدد کی ایک تقسیم ہے گوا فرد اور زوج اور فرد اول وہ تین ہے اور فرد مرکب وہ پانچ ہے اور زوج اول وہ دو ہے اور زوج مرکب وہ چار ہے یہ ایک تقسیم ہے فرد پھر اول اور مرکب زوج زوج اول اور زوج مرکب تو فرد اول تین ہے اور فرد اول پانچ ہے اور یہ دونوں سات کے اندر آ جاتے ہیں زوج اول دو ہے اور زوج مرکب چار ہے یہ بھی سات کے اندر آ جاتے ہیں پھر ایک عدد عدد مساوی تھا جو آلہ تھا وہ بھی سات کے اندر آ چکا ہے پھر ایک عدد عدد ناطق ہوتا ہے جو مضروفی میں ضرب دینے سے حاصل ہوتا ہے دو کو دو سے اگر ضرب دیا جائے گا تو چار حاصل ہوگا یہ چار ناطق کہلائے گا اور اگر اس عدد کو اس کے اندر ضرب دینے سے وہ حاصل نہ ہو تو وہ اصب کہلائے گا جیسے تین کو تین سے ضرب دینے سے نو حاصل ہوتا ہے چھ حاصل نہیں ہوتا تو یہ اصم ہوگا یہ چار بھی سات کے اندر داخل ہے اور یہ چھ بھی سات کے اندر داخل ہے تو گویا عدد کی تمام اقسام وہ سبا کے اندر آ جاتی ہیں تو اس لیے چونکہ یہ سب اس کے در اندر آ جاتی ہیں تو اس لیے اس کو عدد کامل قرار دیا جاتا لہذا بات ہے کمال چھ تو مساوی تھا اور تام کے درجے میں تھا اور سات جو ہے یہ کامل کے درجے میں آ گیا اس لیے اس کی آشا سبین کو بھی مبالغے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے یہ تفصیلات بیان کی تو مطلب یہ ہوا کہ بدون و ستون کا جو عدد لایا گیا ہے وہ بھی بیان تقسیم کے لیے لایا گیا ہے اور بدون و سبون جو بیان کیا گیا ہے وہ بھی تقسیم اور مبالغے کے لیے بیان کیا گیا ویسے بعض علماء نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ بدون و ستون کو بھی ایک عدد خاص پر محول کیا جائے اور بدون و سبون کو بھی عدد خاص پر محول کیا جائے ظاہر یہ ہے کہ عدد خاص کے چکر میں پڑنے کے بجائے یہ کہا جائے کہ اشارہ کثرت کی طرف ہے اس کے بعد الحیا شعبت من المان فرمائے حیا کے معنی آتے ہیں ان کے باد قبائل مذمت اس خوف سے کہ مذمت ہوگی برائیوں سے بچنا ان کے بعد نس کا قبائے سے لجریل مذمت مذمت کے خوف سے آدمی سے بچ رہا ہے یہ حیا حیا پھر حیا کی گوا کئی قسمیں بیان کی گئی ایک حیا شرعی ہوتی ہے ایک حیا عقلی ہوتی ہے ایک حیا عرفی ہوتی ہے کسی حرکت کے ارتکاب سے اگر شرحن مذمت کی جائے گی تو وہاں حیا شرح ہوگی کسی حرکت کے ارتکاب سے اگر عقل مذمت کی جائے گی تو وہ حیا عقلی ہوگی کسی حرکت کے ارتکاب سے عام میں اگر مذمت ہوگی تو وہ حیا عرفی ہوگی تو مطلب یہ کہ اگر شریعت سبب ہے تو وہ حیا شریع ہے عقل اگر سبب ہے تو وہ حیا ہے عقلی ہے اور عرف اگر سبب ہے تو وہ حیا ہے عرفی ہے یہاں المان و بردون و ستون و شوبتن کے بعد ولحیا شعبت من المان کا خاص طور پر ذکر کیا گیا اس کی کیا وجہ ہے تو اس کی ایک وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ اصل میں ہوا ایک ایسی صفت ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی قبائل سے اجتناب کرتا ہے جس کا مطلب کیا ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ برائیوں سے محفوظ ہوتا ہے وہ تو کا اہتمام کرتا ہے یہ لوگ بے غیرت بے شرم ہوتے ہیں جو گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں یا داعت کے ترک کے مرتکب ہوتے ہیں حیا کی وجہ سے آدمی تاعت کا بھی اہتمام کرتا ہے اور باسی سے اس جناب کا بھی اہتمام کرتا ہے باہر لوگ وہ گناہوں کا ارتکاب نہیں کیا کرتے باہیا لوگ وہ تعات کے معاملات میں کوتا ہی نہیں کرتے تو چونکہ یہ ایک ایسی صفت ہے کہ یہ پر بھی آمادہ کرتی ہے اور معاشی سے بھی گریز پر آدمی کو آمادہ کرتی ہے اس لیے اس کا ذکر بطور خاص کیا گیا اور ایمان میں تنوین کو تعظیم کے لیے قرار دیا گیا آپ نے پڑھا ہوگا حضور نے فرمایا کہ نبوت اولا کے کلام میں سے ایک جملہ یہ معروف ہے ہر فاتقل ہے معاشد حضرات انبیاء علیہ و والسلام سے یہ جملہ نقل ہوتا آ رہا ہے زفال معاشد ہمارے استاد تھے حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ اپنے خاص انداز میں فرمایا کرتے تھے مول صاحب مول صاحب آپ کو معلوم ہے امر وجوب کے لیے آتا ہے تو امر جب وجوب کے لیے آتا ہے تو اس کے معنی یہ کہ بے ہے آدمی پر واجب ہو جاتا ہے ایسی ایسی حرکتیں کرنا ادا فات اکل حیا ففعل ففعل میں امر ہے نا تو اس کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ یہ امر وجوب کے لیے ہے جب آدمی بے حیا ہوگا تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ قبا کا ارتکاب کرے بہرحال دوسری ایک وجہ اور بھی وہ یہ کہ حیا امر فطری ہے ایک فطری صفت ہے اور ایمان وہ امور اختیاریہ کا کی تکلیف کا قائل ہے ایمان کے ذریعے سے جن چیزوں کا آدمی مکلف ہوتا ہے وہ اختیاری ہوتا ہے تو ہے تو اختیاری چیز نہیں ہے وہ تو فطری چیز ہے تو وہ ایمان سے متعلق نہیں ہوگی یہ اشکال تھا کہ ایمان کا مقتدا عمور اختیاریہ ہوتے ہیں اور حیا وہ عمور اختیاریہ میں داخل نہیں ہے لہذا وہ ایمان کا مقتدا نہیں ہوگی تو اس کو اس شبے کو رد کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہاں حیا کو جو کہ امر فطری ہے ایمان کا شعبہ اس نقطۂ نظر سے قرار دیا جا رہا ہے کہ آپ اس فطری امر کو استعمال کریں ہے تو فطری لیکن فطری ہونے کے باوجود آپ اس کو اس کا مکلف کیا گیا ہے کہ آپ اس کے مقتضا پر عمل کریں تو اس کے مقتضا پر عمل وہ تو اختیاری تخلق بل حیا اختیار کریں جو عمر فطری اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے آپ اس کا استعمال کریں آپ اس کو استعمال میں لائیں اور استعمال میں لانا وہ عمر اختیاری تو شبہ یہ تھا کہ یہ صفت فطری ہے اور یہ امر فطری ہے اور امر فطری غیر اختیاری ہوتا ہے اور ایمان وہ امور اختیاریہ کا مکلب بناتا ہے تو لہذا ایمان حیا کا مکلف نہیں بنائے گا تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہاں بے شک حیا امر فطری ہے لیکن اس امر فطری کا استعمال اس امر فطری کو اختیار کرنا یہ اختیاری امر ہے اس کا حکم دینا مقصود ہے اس کے بعد پھر آپ ایک بات یہ سمجھیں کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ ایک حیا شریح ہوتی ہے ایک حیا عقلی ہوتی ہے ایک حیا عرفی ہوتی ہے تو علامہ انور شاہ کی رائے یہ ہے کہ یہ تقسیم ٹھیک نہیں ہے حیا تو ایک ہی ہے اس کے متعلقات میں فرق ہوتا ہے بعض دفعہ اس کا متعلق امر شرعی ہوتا ہے بعض دفعہ اس کا متعلق امر عقلی ہوتا ہے بعض دفعہ اس کا متعلق امر عرفی ہوتا ہے تو اس لیے اس متعلق کے اعتبار سے یہ قسمیں بیان کر دی گئی ہیں ورنہ حیا در حقیقت ایک ہی ہے دوسرے حضرات نے حیا کی تین قسمیں بنائی تھی ویسے یہ بظاہر ندائے لفظی معلوم ہوتا اس لیے کہ جن لوگوں نے علیحدہ علیحدہ قسمیں بنائی ہے انہوں نے بھی تو متعلق ہی کا اعتبار کیا پھر آپ یہ سمجھیے کہ حیا شرعی اور حیا عقلی میں کبھی تعارف نہیں ہوتا کبھی تعارف نہیں ہوتا یہ ناممکن ہے کہ شریعت کسی چیز کو ناپسندیدہ قرار دے تو اور عقل اس کو پسندیدہ کہ یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ عقل کسی چیز کو ناپسندیدہ قرار دے اور شریعت اس کو پسندیدہ کہ ان میں تعارف نہیں ہوگا جو چیز عقل کبھی ہوگی شرعن بھی کبھی ہوگی اس کا جو چیز شرعن کبھی ہوگی وہ عقل بھی کبھی ہوگی اسی طرح جس چیز کو شریعت پسندیدہ کہے گی عقل بھی اس کو پسندیدہ کہے گی جس چیز کو عقل پسندیدہ قرار دے گی شریعت بھی اس کو پسندیدہ قرار دے گی ان میں تعارف نہیں ہوتا البتہ حیا شریع اور حیا عرفی میں تعارف ہو سکتا اس کا قانون یہ ہے کہ اگر ایک چیز وہ شران فرد ہے اور تو وہاں اس سے عرفن حیا کا اختیار کرنا فرض ہوگا ایک شیر شران واجب کے درجے میں ہے یعنی ایک چیز کی قباحت شران فریضے کے درجے میں ہے تو وہاں حیا عرفی کا اختیار کرنا واجب ہوگا ایک چیز کی خباہت شریعت کی نظر میں واجب کے درجے میں ہے تو وہاں حیا عرفی کا اس کے سلسلے میں اختیار کرنا یہ واجب ہوگا اللہ عدل سنت کا قاعدہ ہوگا اللہ عدل مستحب کا قاعدہ ہوگا شریعت جس چیز کو کبھی قرار دے رہی ہے تو اس سے حیا کرنا عرفن وہ لازم ہوگا فریضے کے درجے میں ہو تو فریضے کے درجے میں حیا کر اختیار کرنا عرفن لازم ہوگا واجب کے درجے میں ہو تو عرفن واجب کے درجے میں اس سے حیا کا اختیار کرنا ضروری ہوگا اگر کوئی چیز عرفن مباح ہے تو اس سے حیا کا اختیار کرنا حیا عرفی کا اختیار کرنا وہ مباح کے درجے میں ہوگا لیکن وہ مباح ایسا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا ہے تو ایسی صورت میں پھر ہم ہے عرفی کا حکم وہاں نہیں دیں گے اس لیے کہ حضور کا عمل وہ حیا کے خلاف نہیں ہو سکتا مثال کے طور پر ہمارے عرف میں گدھے پر سواری کرنا عرفن ناپسندیدہ ہے اب تو بہت سے مولوی رکشا میں سفر کرنے کو بھی ناپسندیدہ قرار دیتے ہیں یہ جو جلسوں کے اندر مولوی آتے ہیں اور بارہ ایک بجے تک رات کو تقریر کرتے ہیں اور صبح کو دس بجے سو کر اٹھتے ہیں ان کے نخرے بڑے عجیب و غریب ہوتے یہاں ایک مولوی آیا اور اس نے آ کر کہا مجھے غسل کرنا ہے ٹھیک ہے صاحب آپ غسل کریں غسل خانے میں ان کو جب لے جانے لگے تو فرمایا بازار سے نیا تولیہ ابھی خرید کے لاؤ تمہارے پاس رکھا ہوا کوئی تولیہ وہ میں استعمال نہیں کروں گا بازار سے ان کے مہمان تھے مہمان کا اکرام ضروری ہوتا تو ان کے حکم کے مطابق بازار سے تولیہ لا کر دیا گیا ایک مرتبہ اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے میں ان کے یہاں مہمان ہوا میں نے کہا مجھے غسل کرنا ہے انہوں نے غسل خانے کی طرف اشارہ کیا میں نے وہاں جا کر دیکھا ایسا سڑا بدبو دار تولیا بھیگا ہوا وہاں پڑا ہوا تھا وہ مجھے تو ان لوگوں کے یہاں غیرت کا کوئی نشان نہیں ہوتا یہ بیچارے لولت تو خانقل تو جلت قدرت یہ پیسے کے حریض ہوتے اور شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں تو بہرحال میں نے یہ کیا کہ اگر ایک کمرے مباح ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا ہے تو اس سلسلے میں ہماری ہمارا عرف اگر اس سے حیا کرتا ہے تو یہ ہمارے عرف کا قصور ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے پر سواری کی آپ کو معلوم ہمارے عرف میں گدھے پر سواری کرنا یہ بایوب سمجھا جاتا ہے تو یہ ہمارے عرف کا قصور ہوگا اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں قصور کا ارتکاب نہیں تسلیم کیا جائے ویسے بھی پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں کے گزوں میں اور عرب کے گزوں میں بہت فرق وہاں کا گدا بہت خوبصورت ہوتا ہے بہت شاندار ہوتا ہے یہاں کا گدا تو ویسے ہی مرا ہوا ہوتا ہے بس